حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا بات ہوئی کہ آپ نے سورہ برا جو مین یعنی سو آیتوں والی صورتوں میں سے ہے اور سورہ انفال کو جو مسانی میں سے ہے ملا کر سات طوال صورتوں میں شامل کر دیا ہے اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ کسی کاتب کو بلا لیتے اور فرماتے اس آیت کو اس صورت میں لکھ دو جس میں فلاں فلاں بیان ہے پھر ایک دو آیات اترتی تو اسی طرح فرماتے اور سورہ انفال ان صورتوں میں سے ہے جو آپ کی آمد مدینہ کے شروع ایام میں اتری تھی اور سورہ برا نزول قرآن کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے اور ان کا مضمون آپس میں مشابہ ہے لہٰذا میں نے سمجھا کہ یہ سورہ برات سورہ انفال کا حصہ ہے اور یہیں سے میں نے ان دونوں کو طوال میں درج کر دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھے سننے ابو داود حدیث نمبر سات سو چھیاسی